محمد نے زہری سے یونس کی روایت کی طرح اسی کی صنعت کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ایک